بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الحديث والقرآن والصلاة والسلام على من هو خير الأنام ومحبوب الرحمن أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغير بن جعفيل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واتية ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين قال باب من كره أن يعود في الكفر كما يطرع أن يلقى, أن يلقى في النار من الإيمان قال حدثنا سليمان بن حرب وبه وبالسند المتصل منه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 ثلاث من من من كن فيه وجد حلاوة الإيمان كان, كان الله الله ورسوله أحب أحب إليه مما سواهما ومن ومن عبدا لا يحبه إلا لله يكره يكره أن أن يعود في في الكفر بعد إذا أنقذه كما يلقى النار بسم الله الرحمن الرحيم امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اعمال جوارے وہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہوتے ہیں اسی طریقے سے اعمال قلب بھی وہ ایمان میں زیادتی کا سبب ہوتا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی حالات اور ایمان کے اندر تازگی اور ایمان کے اندر انشاء یہ سبب ہے اس بات کا کہ حلاوت حاصل ہو یا یوں کہہ دو کہ یہ حلاوت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ آدمی کو ایمان میں انشرہ حاصل ہوتا ہے اگر ایمان کے اندر انشرا ہوگا تو حلاوت کا احساس ہوگا یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ حلاوت سے مراد وہ حالوت مانوی ہے یا یہ کہ حلاوت حصے عام طور پر شرائے حدیث کی رائے یہ ہے کہ حلاوت سے حلاوت مانوی مراد ہے اور حلاوت مانوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعمال کی ادائیگی میں انبساط ہوتا ہے اعمال کی ادائیگی میں انشرہ ہوتا ہے اعمال کی ادائیگی میں تکلف کی نوبت نہیں آتی اعمال کی ادائیگی آسان اور سہل ہوتی تو حلاوت جب ہوگی تب انشاء پایا جائے گا حلاوت جب ہوگی تو انسان کے کہ یہ عمل کرنا وہ سہل اور آسان ہوگا تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ ایمان کی حلاوت اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اس کے لیے اعمال آسان ہو جائے تاکہ اس کے لیے عمل کرنا وہ سہل ہو جائے اور عمل کی ادائیگی میں اس کو انبساط اور انشرا حاصل ہو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حالات حصی مراد ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ابن ابھی جمرہ صاحب بر نفوس کی رائے یہ ہے کہ یہاں حالات حصی مراد ہے اور ہم تعویل کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں حالات مانوی مراد ہے یہ مناسب نہیں ہے حلاوت کے معنی شیرینی کے ہیں حلاوت کے معنی مٹھاس کے ہیں تو شیرینی اور مٹھاس یہ حلاوت حصے ہوگی اور اگر آپ اس کے معنی گوہا ان کے لیں گے امبساط کے لیں گے تو یہ <clears throat> عدول اصل ہوگا اصل مانا تو شیلی کے ہیں اصل معنی تو مٹھاس کے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ حلاوت مانگی انشرا مراد لے رہے ہیں یہ گوا صحیح نہیں ہوگا مگر جو یہی کہتے ہیں کہ حلاوت مانوی مراد ہے بہرحال امام بخاری کا مقصود کیا ہے ایمان و بخاری کا مقصود یہ ہے کہ یہ حلاوت اعمال سے آتی ہے لہذا یہ کہنا کہ اعمال بیکار ہیں یہ غلط ہے حلاوت کا پایا جانا مقصود ہے حلاوت حصی ہو تو کیا کہنے اور حلاوت مانوی اگر مراد ہو تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی ادائیگی میں اشرا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ یہ بھی مقصود ہے آپ نماز کے لیے اگر اپنے قلب میں انشراہ پائیں گے تو آپ شوق سے نماز پڑھیں گے اگر آپ کے دل میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے انشرح ہوگا تو آپ ضرور زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس حالت کی وجہ سے اعمال میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور اس حلاوت کی وجہ سے اعمال کے اندر گوا امبساط حاصل ہوتا ہے اور حلاوت کا حاصل کرنا مقصد ہے لہذا معلوم ہو کہ یہ اعمال مفید ہیں اس لیے کہ انہی سے تو حلاوت پیدا ہوتی ہے آدمی اللہ کے ذکر کی مداوت کرے گا اللہ سے محبت ہو جائے گی اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا بہت آسان بہت سہل ہو جائے گا تو مقصد یہی ہوا آخر میں ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کو دھیان میں رکھیں کہ حالت مقصود ہے وہ اعمال سے حاصل ہوتی ہے لہذا یہ کہنا کہ اطاعت لا تفید والمعصیت لا تدور یہ بالکل غلط ہے جو آدمی طاعت کرے گا حلاوت آئے گی جو مقصد ہے گناہوں سے بچے گا حلاوت آئے گی جو مقصد ہے تو اس لیے یہ خیال کہ طاعت کا کوئی فائدہ نہیں اور معاشیت کا کوئی نقصان نہیں یہ غلط ہے نہیں ہوں گی معاشی پائے جائیں گی ہلاوت جو مقصود ہے وہ نہیں آئے ایک بات اور کہی گئی ہے اور وہ یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ ازداد کا ذکر کیا کرتے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ مقصود ہے اسی طریقے سے کفر کی نفرت بھی مقصود ہے اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں تعات مقصود ہے اور کفر سے نفرت ہونی چاہیے مومن کے دل میں یا نہیں ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے تو لہذا کہا جائے گا کہ جیسے تاعت کا فائدہ ہے کہ ایمان میں اشیاء آتا ہے اسی طریقے سے کفر کی نفرت کا بھی فائدہ ہے کہ جب کفر سے نفرت ہوگی تو آپ کی طرف غبت ہوگی تو اس لیے یہاں جو روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ من کن فی وجد حلاوت المان من کان اللہ رسول ہوں آپ پہلے ہی جما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يهود في الكفر یہ کفر کی نفرت آئی بعد از انقد اللہ کما یکرو ان یلقا فی النار یہاں طاعت کے ساتھ اللہ اور رسول کی محبت کا زیادہ ہونا طاعت ہے اور جس سے بھی محبت کی جائے اللہ کے لیے کی جائے یہ طاعت ہے اور کفر سے ایسی نفرت ہو جیسے کہ آگ میں ڈال دیے جانے سے نفرت ہوتی ہے یہ بھی مقصود ہے تو دو حصوں میں تعات کو بیان کیا ہے اور ایک حصے میں آخر کے اندر کفر کی نفرت کو بیان کیا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے تعات کا فائدہ ہے ہی کفر سے نفرت کا بھی فائدہ ہے اور جس طریقے سے طاعت کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے طاعت کے ذریعے سے ایسے ہی کفر کی نفرت سے بھی طاعت کی ابتد پیدا ہوتی ہے اور ایمان کے اندر انشراح آ جاتا ہے اس کے بعد ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو پہلے پہلے ہی گزری ہے اور امام بخاری تکرار کے قائل نہیں ہے تو پھر گوئی تکرار کیوں ہوا تو اس کا جواب یہ کہ غلط پہلے جو گزری ہے اس کی صنعت اور ہے یہاں جو آئی ہے اس کی صنعت اور ہے تکرار نہیں ہے پہلے جو گزری ہے وہاں متن کے الفاظ اور ہیں یہاں جو آئی ہے یہاں متن کے الفاظ اور ہیں صنعت میں بھی فرق ہے متن میں بھی فرق ہے پھر تکرار کی بات یہ غلط ہے چلیے باب تفاضل بنی اہلی ایمان الاعمال وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عمر بن, عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن عبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نار الحياء وقال الحياة شك مالك فينبتون كما, فينبتون كما تنبت الحبة في جانس في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج سفراء ملتوية قال مهيب حدثنا عمر الحياة وقال خردل من خير قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها منها ما يبلغ السدي ومنها ما, ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قال قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين تفاضل أهل الإيمان في الأعمال مرجیا کر دو گیا اعمال کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے اور اعمال کے تفاوت سے ایمان کے درجات میں تفاوت آتا ہے ایک آدمی ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے تعجد بھی پڑھتا ہے ذکر پر مداومت بھی کرتا ہے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے ہیں معاشرتی زندگی بھی اسلام کے مطابق ہے معاملات بھی اس کے صحیح ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے اعمال کا جب حامل ہے تو ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہو ایک آدمی ہے فرائض اور واجبات کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن یہ کہ ذکر پر مداحمت نہیں کرتا تحجد نہیں پڑھتا تو اس کا درجہ اس کے پہلے کے مقابلے میں کم ہوگا ایک آدمی ہے کہ وہ نماز بھی گنڈے دار پڑتا روزوں کا بھی پورا اہتمام نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کا مرتبہ پہلے دونوں سے کم ہوگا تو اعمال کے تفاوت سے ایمان کے درجات میں تفاوت امر یقینی اور ضروری اور ہے لہذا مرجیا کا یہ کہنا کہ اعمال سے کوئی فائدہ نہیں یہ غلط اعمال ہی کی وجہ سے تو ایمان کے درجات علیحدہ علیحدہ قائم ہوئے اور اعمال ہی کی وجہ سے تو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اعمال ہی کے تفاوت کا یہ اثر ہوگا کہ جن لوگوں کے کی نیکیاں اور اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے وہ دو میں نہیں جائیں گے اور جن لوگوں کے اعمال صالحہ کم ہوں گے اور گناہ زیادہ ہوں گے وہ دو رخ میں بھیج دیے جائیں گے نکالنے میں بھی ترتیب ہوگی کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے زیادہ ہیں ان کو پہلے نکالا جائے گا اور جن کے اعمال اچھے کم ہیں ان کو بعد میں نکالا جائے گا بات سمجھ میں آئی مرجیا کر دو وہ اعمال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں اعمال کے فائدے ہیں بہت اچھے اچھے اعمال کرنے والے آدمی کا درجہ ایمان میں اعلیٰ اولا ہوگا دوسرے درجے میں جو آدمی عمل کے اعتبار سے ہوگا اس کا ایمان کے حوالے سے بھی درجہ دوسرا ہوگا اسی طریقے سے تیسرے درجے کا چوتھے درجے کا پانچویں درجے کا مختلف درجات نکلیں گے اعمال کے تفاوت اور اعمال کے فرق کی وجہ سے تو ایمان کے درجات بھی اسی طریقے سے مختلف ہوں گے دوسری بات یہ کی کہ اعمال کا فائدہ ہے کہ نیک اعمال زیادہ ہے تو دو میں نہیں جائے گا یہ فائدہ ہی تو اور جو لوگ اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے دو رخ میں بھیجے جائیں گے وہاں سے جب ان کا اخراج ہوگا وہ اخراج بھی ان کے اعمال کے اعتبار ہی سے ہوگا جس کے اعمال نیک زیادہ ہے وہ پہلے نکالا جائے گا جس کے اعمال نیک کم ہے وہ بعد میں نکالا جائے گا تو بھائی یہ دونوں تقریریں مرزیا کی تردید میں ہو گئی اور اسی طریقے سے خوارج اور متحلہ کی بھی تردید ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ جو لوگ دو رخ میں بھیجے جائیں گے بعد میں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اگر وہ منافق نہیں ہیں وہ مشرق نہیں ہیں کافر نہیں ہیں ایمان ان کے اندر تھا لیکن قبائل کا ارتقاب کرنے کی وجہ سے اور ان قبائل کے اعمال صالحہ سے زیادہ ہونے کی بنا پر ان کو دو رخ میں بھیج دیا گیا تھا تو اب ان کو نکالا جا رہا اور یہ نکالا جانا یہ خوارج اور معتدلا کے مذہب کے خلاف ہے لہذا ان کی تردید ہو گئی اس کے بعد یہاں پر ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ روایت ہے ابو سعید خدری کی اور اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ید یدخل آل الجنہ الجنہ و آل النار النار ثم یقول اللہ اخرجو من کانا فی قلبی مسقال حبت من خردل من ایمان یہ اشکال ہے ابو سعید خدری کی روایت میں اعمال کے اعتبار سے ایمان کے مختلف درجات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور روایت جو آئی ہے اس میں عمل کا ذکر نہیں ایمان کا ذکر ہے تو روایت ترجمت الباب کے مطابق نہیں روایت ترجمت الباب کے مطابق نہیں ترجمت الباب تو تفاضل العمال عمل کا ہے ترجمہ ہے اور روایت کے اندر جو فرمایا جا رہا ہے اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ من کانا فی قلبی مسقال و حبت من خردل من ایمان یہاں عمل کا ذکر نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ من ایمان کے بجائے دوسرے طریق میں من خیر آیا ہے جیسے کہ آگے ہے قال عید حد امرم الحیات وہ کال من خیر من ایمان کے بجائے من خیر کا لفظ آیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ ایمان سے عمل ہی مراد ہے وہ جو من خیر والی روایت آگے نقل کی ہے وہ تصویر ہے پہلی روایت کی پہلی روایت میں ایمان کا لفظ تھا اور بعد میں عہد نے اس کی جگہ خیر کا لفظ نقل کیا تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ وہاں ایمان سے عمل مراد لہذا تر الباب کے ساتھ مطابقت ہو گئی اس کے بعد اشکال یہ ہوتا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے ایمان کے درجات میں تفاوت کہ اعمال زیادہ ہے ایمان زیادہ ہوگا اعمال کم ہوں گے ایمان کم ہوگا یہ تو کتاب المان کے اندر شروع میں گزر چکا وہاں یزید وین خوشو کا ذکر ہوا تھا اور یزید وین خوشو میں وہی بات بیان کی گئی تھی کہ المان یزید و بالعمال وہ بالطاعت بالماسی کہ اعمال اور طاعت کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور معاشیت کی وجہ سے نقصان آتا ہے تو یہ مسئلہ جب وہاں پہلے آ چکا تو اہل ایمان فی الحمال کا جو ترجمہ یہاں قائم کیا ہے یہ تکرار ہے یہاں بھی یہی بتا ہے کہ امال کے فرق سے ایمان میں فرق آئے گا امال زیادہ ہوں گے ایمان زیادہ ہوگا امال کم ہوں گے ایمان کم ہوگا اور شروع میں ان قصوں میں بھی یہی بتایا گیا تھا تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ وہ ترجمہ جامعہ تھا وہ جیسے کہ ایک عنوان ہوتا ہے اور وہ اوپر لکھا جاتا ہے اور بعد میں پھر اس عنوان کے مطابق تفصیلات بیان کی جاتی ہیں یہی صورت ہے وہ ترجمہ جامعہ ہے یعنی وہ سرنامہ ہے اور اب تفصیل کا ذکر ہو رہا ہے اب تفصیل بیان کی جا رہی ہے لہذا اس کو تکرار نہیں کہا جائے گا شروع میں جو یہ ریڈوسو تھا وہ عنوان تھا اور وہ سر نامہ تھا اور اب اس کی تفصیل کا بیان کی جا رہی ہے لہذا اس کو تکرار نہیں کہا جائے گا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہاں یزید ویم کوسو کا ذکر بتوا تھا اصل مقصود وہاں بنیل اسلام و خمس تھا اور ابن و عمر کی روایت بنیل اسلام و خمس ہی امام بخاری نے اس ترجمے کے اندر نقل کی تھی تو یزید ویم کوسو کا ذکر تو جمن آ گیا تھا یا اس کو قصدن بیان کیا جا رہا ہے وہاں اصل مقصود بنیال اسلام خمس تھا اور اسی کے مطابق روایت بھی امام بخاری نے ابن عمر کی نقل کی تھی تو لہذا یہ تکرار کی بات نہیں ہوئی اس لیے کہ یہاں قصدن اور اصالتاً زیادہ تو نقصان کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اور وہاں پر اس کو ضمن ذکر کیا گیا تھا تیسرا ایک جواب یہ دیا گیا کہ وہاں یدیدوں کی ضمیر اسلام کی طرف لوٹ رہی تھی ایمان کی طرف نہیں اور یہاں ایمان کے بارے میں بیان کیا جا رہا اس کے بعد تیسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آگے ایک باب اور آ رہا ہے باب و زیادت ایمان وہ نقصانی ہے تو اب تکرار ہو گیا یہاں آپ نے تفاضل و اہل ایمان فی الامال میں زیادتی اور نقصان ہی کو بیان کیا کہ اعمال کے اعتبار سے ایمان کے اندر زیادتی اور کمی ہوتی ہے اور آگے جو ترجمہ زیادہ تو ایمان اور نقصان ہو اس کے اندر بھی زیادتی اور کمی کو بیان کیا کیا گیا لہذا اب تکرار ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اعمال کے اعتبار سے زیادتی اور نقصان کو بیان کرنا مقصود ہے اور وہاں نفس ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کو بیان کیا گیا تو فرق ہو گیا وہاں نفس ایمان میں زیادہ تو نقصان کا ذکر ہے اور یہاں اعمال کے اعتبار سے زیادہ تو نقصان کو بیان کیا گیا دوسرا جواب اور دیا گیا اور وہ یہ کہ امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے اور مخالفین بھی توانا اور طاقتور ہوتے ہیں اور امام بخاری کی رات بھی مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے تو پھر وہ مسئلے کو بار بار بیان کیا کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر اس بات صفات کے حوالے سے کلام کی صفت اللہ کے لیے مختلف تراجم کے ذریعے سے بیان کیے کیوں اس لیے کہ کچھ لوگ صفات کا انکار کرتے ہیں تو اختلاف چونکہ شدید تھا تو اس بنا پر اور امام بخاری کی رائے ان مخالفین کے مقابلے میں ان کے خیال کے مطابق مضبوط اور مستحکم تھی تو انہوں نے خوب رد کیا اور بار بار اس کے لیے گوا ترجمے قائم کیے اسی طریقے سے گوا امام بخاری نے ابواب الخمس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ خمس میں امام کو اختیار ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے اس خمس کے اندر تصرف کر سکتا ہے وہ مختار کل ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ اس میں تصرف کی اجازت اس کو دی جائے گی تو وہاں بھی مختلف افواد امام بخاری نے قائم کیے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ امام کو اختیار کلی حاصل ہے تو یہ ان کی عادت ہے چونکہ زیادہ نقصان کے مسئلے میں اختلاف شدید تھا تو اس بنا پر وہ مختلف تراجم کے ذریعے سے اس اختلاف کو بیان کر رہے ہیں اس کے بعد اس بات کی آخری بحث یہ ہے کہ یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے اور یہ آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہاں اعمال کے اعتبار سے تفاضل کو بیان کرنا مقصود ہے اور روایت من ایمان کی ہے روایت میں اخریجو من کانا فی قلبی و حبتن من من ایمان یہ یہ باپ کے مطابق نہیں اگلا باپ جو آ رہا ہے زیادت المان و نقصان ہی وہاں پر حضرت انس کی روایت نقل کی ہے اور حضرت انس کی روایت میں اخریجو من کا فی قلبی مسقال و دینارن من خیر کا لفظ آیا ہے مطلب یہ کہ یہاں من ایمان کا لفظ ہے اور ترجمہ اعمال کا ہے تو یہ من ایمان کا لفظ ترجمے کے مطابق نہیں اگلے بات میں زیادت المان ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے اور ایمان کے نقصان کا ذکر ہے اور حضرت انس کی روایت نقل کی ہے اور اس کے اندر من خیر کا لفظ ہے من ایمان کا لفظ نہیں ہے تو ساحل یہ کہتا ہے کہ وہ روایت یہاں آنی چاہیے اور یہ روایت وہاں جانی چاہیے امام بخاری نے من ایمان والی روایت جو ابو سعید نقل کر رہے ہیں یہاں نقل کی ہے اس کو وہاں نقل کرنا چاہیے چونکہ وہاں ایمان کی ویاپتی اور نقصان کا باب ہے اور ایمان کی زیادتی اور نقصان کے بعد کا تو فائدہ یہ ہے کہ اس میں من ایمان کی روایت نقل کی جائے اور یہاں اعمال کے اعتبار سے تفاضل کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ من خیر کی جو روایت حضرت انس کی وہاں نقل ہوئی ہے وہ یہاں ہونی چاہیے یہ ہے اسکار اس کا جواب یہ ہے نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے بہت اچھا اور بہترین جواب ہے وہ جواب یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت یہاں پر نقل کی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ امام بخاری میں کتاب الرد الجہانیہ میں نقل کیا ہے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب المان میں نقل کیا یہی روایت جس پر آپ کو اشکال ہے کہ یہاں کے بجائے اگلے باپ میں آنی چاہیے اور اگلے باپ کی انس کی روایت یہاں آنی چاہیے اس کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو سعید خدری کی جو روایت ہے یہ مفصل یہاں مذکور نہیں ہے یہ مسلم میں کتاب الایمان کے اندر اور بخاری میں کتاب التوحید کے اندر منقول ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے جو دو میں جانے والے ہیں وہ دو میں چلے جائیں گے تو اہل ایمان کی ایک جماعت اللہ سے یہ کہے گی کہ اے آپ نے ان لوگوں کو میں بھیج دیا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے کانو یہ یہ وہ سلوم حضرات یہ شکوا کریں گے کہ آپ نے دو دخ کے اندر جن لوگوں کو بھیجا ہے وہ تو روزہ اور نماز کیا کرتے تھے ان کو دو دخ کیوں بھیج دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اور دو دخ کے اندر کا فیقل بھی مسخال و دینار جو دینار کے برابر جس کے دل دل میں عمل کا اثر موجود ہے اس کو نکال لو اخریجو من کانا فی قلبی مسقال و دینار خیر کا اطراف عمل پر ہوتا تو خیر یعنی عمل کا دینار کے برابر اگر کسی کے دل میں موجود ہے یعنی مطلب یہ کہ دل میں اس کا اثر موجود ہے تو اس کو نکال لو وہ نکال لیں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ نے جن لوگوں کو نکالنے کے لیے کہا تھا ہم نے ان کو نکال دیا پھر اللہ فرمائیں گے کہ ادبو من کا نصف دینار خیر پہلے تو دینار تھا اب نصف دینار نصف دینار کے برابر عمل کا اثر جن کے قلب میں موجود ہے ان کو نکال لو وہ ان کو نکال لیں گے اس کے بعد میں وہ کہیں گے کہ ہم نے نکال لیا ان لوگوں کو جن کے نکالنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا تو اللہ فرمائیں گے کہ ربو فاخری جو من فیقل فی مسقال ہی مسقال من خیر من خیر آ رہا ہے ہر جگہ اور خیر کا اطلاق عمل پر ہوتا ہے تو ذرے کے برابر جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کا عمل کا اثر موجود ہے ان کو نکال لو وہ ان کو بھی نکال لیں گے اور ظاہر ذرے کے برابر کے بعد تو کوئی درجہ نہیں رہا تو اللہ فرمائیں گے کہ امبیا کی سفارش بھی ہو چکی ملائکہ کی سفارش بھی ہو چکی اب اور اہل ایمان کی سفارش بھی ہو چکی یعنی امبیا کی سفارش پر بھی عمل ہو گیا ملائکہ کی سفارش پر بھی عمل ہو گیا اور اہل ایمان کی سفارش پر بھی عمل ہو گیا اب ہم نکالیں اب پھر اللہ تبارک تعالیٰ لب بھر کر جہنم سے ان لوگوں کو نکالیں گے کہ جن کے ایمان کا علم نہ فرشتوں کو ہو سکا ہے نہ انبیاء کو ہو سکا ہے ہو سکا ہے نہ اہل ایمان کو اور وہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیے جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موترلا اور خوارج کی بڑی مضبوط تردید ہو گئی یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو قبائل کے مرتکب تھے اور ان کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے اور مرجیا کی بھی تردید ہو رہی ہے کہ اعمال کے تفاوت کے مطابق جن کے اعمال زیادہ ان کو پہلے نکالا جا رہا ہے جن کے اعمال کم ان کو بعد میں نکالا جا رہا ہے تو چونکہ اس روایت ابو سعید میں جہاں اس کو مفصل بیان کیا گیا ہے جہاں عمل کا ذکر موجود ہے تو امام بخاری نے اس لیے تفاضل اہل ایمان فی العمال کے بعد میں اس کو ذکر کیا ہے سمجھ میں آ گئی نا بات اس کا یہ روایت تو وہاں جانی چاہیے تھی اگلے بات میں اور وہاں حضرت انس کی جو روایت ہے وہ یہاں آنی چاہیے تھی تو اس کا جواب ہو گیا کہ نہیں وہاں تو حضرت انس کی روایت میں ایمان ہی کے اعتبار سے زیادتی اور کمی بیان کی گئی ہے اس لیے من خیر کو وہاں من ایمان سے تعبیر کیا وہاں من خیر کی تاثیر من ایمان سے بتائی گئی ہے اور یہاں پر من ایمان کی تاثیر من خیر سے بتائی گئی ہے اس لیے امام بخاری نے جس طرح سے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یہ روایت اسی باب کے مطابق ہے اور وہ روایت اس باب کے مطابق ہو گیا جناب آگے چلیے ہاں یہاں اب آگے ہے کہ ابو سعید خدری خودی افریجو من کا نہ مس کال و حبت من خردل من ایمان فیوخ منها منہا وہ وہاں سے نکالے جائیں گے قدش ودو اور وہ جل جانے کی بنا پر کوئلے کی طرح ہو جائیں گے سیاہ ہو جائیں گے چہرے محفوظ ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے قدش ودو وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے یعنی جلنے کی وجہ سے کوئلے کی طرح وہ سیاہ ہو جائیں گے فیول خواہاں الحیا اوقال الحیات پھر ان کو ڈالا جائے گا نہر حیا میں یا نہر حیات میں حیا کے معنی بارش کے اور بارش بھی حیات کا سبب ہوتی ہے بارش جب ہوتی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے پیداوار ہوتی ہے اور وہ دائرے کے سبزے کا اگنا اور پیداوار کا ہونا یہ حیات ہی ہے تو راوی نے شک کے ساتھ روایت کو نقل کیا فی نہر الحیا او قال الحیات شک کا مالک امام مالک سنت کے اندر راوی ہیں ان کو یہ شک ہوا ہے کہ نار الحیات الفظ ہے یا نار الحیات کا فیم بتون وہاں سے جب یہ نکال لیے جائیں گے اور نار حیات جو جنت کے اندر ہے اس میں ڈالے جائیں گے تو یہ اگیں گے کما تمبت الحبت فی جانب سیل اگیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی ان کے اوپر گوشت آ جائے گا ان کے اوپر کھال آ جائے گی ان بات سے مرادی دی ہے تمبت الحبت فی جانب سیل ایک ہے حبہ اور ایک ہے حبہ حبہ جو ہوتا ہے وہ تو عام دانے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع حبوب آتی ہے اور ہب صحرائی بیج کو کہتے ہیں صحرائی بیج ہب اس کی جمع ہبب ہے اور ہبا کی جمع حبوب ہے اور اس صحرائی بیج کی یہ شان ہے کہ جہاں ذرا اس کو نمی ملی اور یہ اڑاتا ہے صحرائی بیج جو ہوتا ہے جس کو ہبا کہتے ہیں اور جمع اس کی ہبب آتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں اس کو تری ملتی ہے وہ فوراً اگ آتا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت میں جب جائیں گے تو ان کے ان کی ہڈیوں کا ٹھیک ہونا ان کی کھال کے گوشت کا ٹھیک ہونا اور ان کی کھال کا ٹھیک ہونا جلدی فوراً ہو جائے گا دیر نہیں لگے گی جیسے کہ ہبا سے پودا پیدا ہوتا ہے بہت جلدی اسی طرح یہ بھی بہت جلدی صحیح ہو جائیں گے آگے کہتے ہیں کالا وہ ہے حد ثنا امر الحیات امام مالک نے جو نقل کیا تھا وہ تو شک کے ساتھ نقل کیا تھا لیکن وہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم امر نے یعنی امر نے جب ہم سے یہ حدیث بیان کی تو بغیر شک کے الحیات نقل کیا وقال خردلت من خیر اور خردلت من ایمان کے بجائے انہوں نے خردلت من خیر نقل کیا یہ تھا کباتم بت الحبت فی جانب سیل الم تراہ تخرج سفرا ملتریا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ نہر کے کنارے پر یا دریا کے کنارے پر یہ ہبا وہاں گر جاتا ہے تو فوراً اس سے پودا پیدا ہوتا ہے جو زرد رنگ کا ہوتا ہے اور جھکا ہوا ہوتا ہے بعد میں پھر جب ہوا لگتی ہے تو وہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے اور وہ سبز بھی ہو جاتا ہے ابتدا میں جب نکلتا ہے تو زرد ہوتا ہے اور مڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد آگے حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں سو رہا تھا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر قمیصیں ہیں منہا بعض لوگ سدی بعض لوگوں کی قمیص تو یہاں تک تھی وہ منہا ماتون ذالک اور بعض کی زمیر اس سے نیچے تھی ظاہر ہے کہ یہاں تک تھی یہاں تک تھی یہاں تک تھی یہاں تک تھی عمر کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ وہ یہ جو وہ اس کو کھینچ کر لے جا رہے تھے یعنی زمین پر بھی لٹکی ہوئی تھی یہ خواب آپ نے دیکھا اور اس میں لوگ آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ قمیصیں پہنے ہوئے تھے اور ان کی قمیصوں کی نوعیت یہ تھی کہ کسی کی قمیص یا تھی سدی سدیون کی جمع ہے اور سدیون چھاتی کو کہتے ہیں اور جمع اس کی سدیون یون بھی آتی ہے اور سدیون یون بھی آتی ہے اور بھی آتی ہے سدیون یون بھی جمع ہے اور سدیون یون بھی جمع ہے اس دن بھی جمع ہے اور واحد ہے صدیون آگے اس کے بعد میں قالو فما اولتا اول تزالک آپ نے اس کی کیا تعویل لی تو آپ نے فرمایا دین تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا دین سے مراد یہاں اعمال کہ کسی کے اعمال یہاں تک ہوں گے اور کسی کے اس سے نیچے ہوں گے کسی کے اس سے نیچے ہوں گے اور یہ ظاہر ہے کہ اعمال کی کمی پیشی یہ سبب بن رہی ہوگی نقصان اور ناکامی کا اور کامیابی کا جن لوگوں کے اعمال بہت اچھے ہیں ان کی کمی سے نیچے تک ہوں گی جن کے اعمال کم ہیں ان کی کمی سے اوپر تک ہوں گی تو مرجیا کا یہ کہنا کہ اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ غلط ہو گیا اعمال ہوں گے قمیص بڑی ہوگی اعمال کم ہوں گے قمیص چھوٹی ہوگی تو کا رد ہو گیا اب اس کے بعد یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کو آپ نے بڑا بتایا اور اتنا بڑا بتایا ہے کہ وہ زمین میں لٹک رہی ہے اور وہ اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے عمر کا درجہ بڑھ گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام اقسام کا احاطہ آپ نے نہیں کیا میں مثال کے طور پر تین قسموں کا ذکر کیا ہے کہ بعض کی قمیصیں تو چھاتیوں تک ہیں بعض کی قمیضیں اس سے نیچے ہیں اور عمر کی قمیص زمین پر لٹک رہی ہے تو تمام اقسام کا چونکہ احاطہ نہیں کیا تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی قمیص وہ عمر سے بھی بڑی اس میں کیا ہے آدمی تو بے شمار ہوں گے اور ان کے اعمال کا تفاوت بھی بے حد و بے حساب ہوگا جب آدمی بہت ہوں گے اور اعمال کا تفاوت بے حد و بے حساب ہوگا تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ حضرت ابو بکر وہ حضرت عمر سے کم اعمال والے ہوں گے یہ خیال غلط ہے اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو قمیص عمر کی ہے جو زمین پر لٹک رہی ہے یہ عمر یہ عمر کی خصوصیت اگر آپ اس کو عمر کے ساتھ مختص قرار دیتے تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ابو بکر اس میں شامل نہیں ہے اور جب عمر کے ساتھ اس کو خاص قرار نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کی قمیض بھی اسی طریقے سے ہو جیسے عمر کی پہلا جواب یہ تھا کہ یہاں مثال کے طور پر تین اقسام کا ذکر ہوا ہے تمام اقسام کا احاطہ نہیں کیا گیا جب تمام کا احاطہ نہیں کیا گیا تو لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی قمیض وہ حضرت عمر کی قمیض جیسی یا اس سے بڑی ہو دوسری بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قمیض کا زمین پر لٹکا ہونا لٹکا ہوا ہونا عمر کے ساتھ مختص ہے اور جب اس کو عمر کے ساتھ مختص نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ابو بکر کے لیے بھی یہ احتمال موجود ہو تیسری بات یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے اور حضرت ابو بکر کی فضیلت حضرت عمر کے مقابلے میں اجماع ثابت اور اجماع سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے لہذا اس کا مقابلہ یہ خبر واحد نہیں کر سکتی حضرت ابو وکر کی فضیلت اجماع ہے امت کا تو وہ ان کی فضیلت تو ابو عمر کے مقابلے میں بےحد اول یقین ثابت ہے اور اس روایت سے جو حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے یہ خبر واحد ہے تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کرے گی چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ عمر کی فضیلت ہے تو یہ فضیلت جزئی ہے اور حضرت ابوبر کو فضیلت کلی حاصل ہے ہم نے پہلے کئی بیان کی کئی مرتبہ کہا کہ فضیلت کلی کا مقابلہ فضیلت جزی سے نہیں ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو خصوصیت حاصل تھی اس کے اعتبار سے ان کو فضیلت جدی آپ کے مقابلے میں حاصل اسی طریقے سے حضرت داؤد کو جو فضیلت جدی آپ کے مقابلے میں حاصل تھی اس سے آپ کی فضیلت کلی متاثر نہیں ہوتی یا حضرت موسا کو جو فضیلت جزی آپ کے مقابلے میں حاصل ہے اس سے آپ کی فضیلت کلی متاثر نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے اندر تین آدمی ہوں گے جو نور کے ٹیلوں پر کھڑے ہوں گے اور ان کے اوپر اولون آخرون سب رشک کریں گے انبیاء بھی رش کریں گے اولیاء بھی رش کریں گے عام مسلمان بھی رش کریں گے وہ نور کے ٹیلوں پر جو تین آدمی ہوں گے ان میں ایک مہدین بھی ہے ان کے اندر ایک وہ امام بھی ہے جس کے مقتدی اس سے خوش ہوتے ہیں ان کے اندر وہ غلام بھی ہے جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے سب ظاہر ہے کہ کو یا اس امام کو یا غلام کو انبیاء پر فضیلت تو حاصل نہیں اور اولیاء پر تو فضیلت حاصل نہیں لیکن ان کی فضیلت کلی اور یہ فضیلت جزی اور جزی فضیلت سے کلی فضیلت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چلو باب من الایمان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سارب بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان یہاں یہ بتا کہ جیسے کہ اعمال جوارح وہ ایمان کی ترقی کا سبب ہوتے ہیں ایسے اعمال قلب بھی ایمان کی ترقی کا سبب ہے حیا جو ہے یہ عمل قلب ہے اور وہی مرجیا کی تردید مقصود ہے وہ کہتے ہیں کہ اعمال کو کوئی فائدہ نہیں حالانکہ حیا جو کہ عمل قلب ہے وہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے یہ ہو گیا روایت یہ نقل کی ہے کہ ایک ایک ایک آپ آدمی انصاری کے پاس سے گزرے تو اس انصاری کو اس کا بھائی نصیحت کر رہا تھا کہ بھئی حیا نہ کیا کرو تمہارا قرضہ ہوتا ہے کسی پر اور تم مانگنے سے شرماتے ہو یہ اسی طریقے سے تمہاری کوئی چیز امانت رکھی ہوتی ہے کسی کے پاس پر یا حریت پر دی ہوئی ہوتی ہے کسی کو اور تم واپس لینے میں شرماتے ہو یہ غلط ہے تمہارا نقصان ہوتا ہے اس طریقے سے حیا نہ کیا کرو تو آپ نے اس سے کہا اس کو چھوڑو یہ حیا کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ ہے ایمان کا شعبہ دا ہو فین الحیا من المان نصیحت کرنے والے کو آپ نے کہا کہ یہ نصیحت مت کرو ٹھیک ہے مال کا نقصان ہوتا ہے لیکن حیا کی وجہ سے ایمان کو ترقی ملتی ہے تو مال کے نقصان کے مقابلے میں ایمان کی ترقی وہ ارجہ ہے مال کے نقصان کے مقابلے میں ایمان کی ترقی کو ترجیح دی جائے گی اور مال کے نقصان کی پرواہ نہیں کی جائے گی یہ مطلب اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء سابقین کے کلام میں یہ بات نقل ہوتی آ رہی ہے کہ ادا فاتق الحیات ففعل ال یا فسنا معاشی انبیاء سے جہاں اور چیزیں منقول ہیں یہ بھی منقول ہے کہ ان کا مقولہ ہے فسنا معاشی فسنا یہ یا ففعل تھا تو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ بہت ہی ہم پر شفیق تھے انتہا ہم نے سنا ہوگا آپ کو قصہ وہ ہم پر اتنے شفیق تھے کہ ہم نے اپنی طالب علم کے زمانے میں ان کو کسی پر اتنا شفیق نہیں دیکھا حالانکہ ہم ان سے دور رہنے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے ایک مرتبہ سہارنپور کے اسٹیشن پر رات کے وقت سخت سردی تھی یہاں تو سردی ہوتی نہیں ہے پنجاب کی سردی کا آپ تصور کریں وہی نوعیت وہاں ہوتی ہے تو ہم آئے اپنے گھر سے اور رات کو پہنچے سہارنپور نو بجے دیوبند جانے کے لیے چھ بجے صبح گاڑی چلتی تھی ساری رات وہاں گزارنی پڑتی تھی بہت دفعہ اس کا اتفاق ہوتا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا بھی اسٹیشن پر موجود تھے اور اکیلے سردی کا زمانہ اب ہم جیسے احمد کو چاہیے تھا کہ حضرت کے خدمت میں حاضر ہوتے حضرت کو چائے لا کر دیتے اور ان کی ضرورت کی چیزیں اگر کوئی ہوتی تو مہیا کرتے مگر ہم چونکہ ان سے ڈرتے بہت تھے تو ہم دور رہے کہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں یہ ہماری حالت خیر تو اس طرح ہم ان سے بچ بچ کر رہتے تھے لیکن ان کی شفقت کا عالم عجیب تھا ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ ہم نے جمعرات کو عبارت پڑھی اور ان کے یہاں نام لکھے ہوئے ہوتے تھے عبارت کے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ طالب علم پابندی بھی کرتا ہے یا نہیں تو ایسا کرتے تھے کہ آج نام پکارا اب پندرہ بیس دن کے بعد نام آئے گا تو اس لیے یہ سبق سے غیر حاضر ہوگا تو وہ تیسرے دن پھر پکار دیتے تھے تو جمعرات کو ہم نے عبارت پڑی ہم گھر چلے گئے وہاں سے اس خطرے کی بنا پر کہ ہفتے کو کہیں ہمارا نام نہ آ جائے ہم آئے واپس آنا وہی ریل سے ہوتا تھا رات کو نو بجے سہارنپور گاڑی پہنچتی تھی صبح کو چھ بجے وہ دیوبند کے لیے جا لے جاتی تھی تو ساری رات سخت سردی میں ہم نے گزاری اتنی تکلیف کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں جو بیت الخلا تھے وہاں بنگی رات کو صفائی کے لیے رہتے ہیں تو وہ آگ جلا کر ہاتھ تاپتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ وہاں ہاتھ تاپنے میں شامل ہوتے تھے کبھی کبھی اس لیے کہ سردی برداشت نہیں ہوتی تھی بہرحال صبح کو ریل سے ہم دیوبند پہنچے دیوبند پہنچے تو جیسے ہی کے گیٹ میں داخل ہوئے تو مولانا کتاب لیے ہوئے سبق کے لیے جا رہے تھے ہم حجرے میں جانے کے بجائے سیدھے مولانا کے پیچھے پیچھے دس گاہ میں پہنچے انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے ہمارا نام پکار دیا جس خطرے کے لیے ہم نے یہ زحمت اٹھائی تھی اس خطرے سے اللہ نے بچا لیا اور ہم کامیاب ہو گئے لیکن ہماری حالت یہ تھی کہ ہم نے بسم اللہ کہی پیچھے بیٹھے تھے سارے طالب علم آگے تھے تو وہ ہماری آواز نہیں نکل سکے یعنی بسم اللہ پورا پورے طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکے تو مولانا کی شفقت کا عالم تھا اور فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے آپ آگے تشریف لیں یہ طاقت کا ایک انجیکشن تھا تو چنانچہ اس سے پھر ہماری طاقت بحال ہو گئی ہمیں آگے بھی آنے کے لیے موقع مل گیا اور ہم نے پھر عبادت پڑھی تو یہ ان کی شفقت کا عالم تھا ان کی شفقت کا عالم یہ تھا کہ ہدایت خرین ہم ان سے پڑھتے تھے تو ان کی کے سبق میں طالب علم سبق کی طرف توجہ کم کرتا تھا عبارت کی طرف توجہ زیادہ کرتا تھا عبارت میں غلطی پر وہ بہت ناراض ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ جو طلبہ پڑھتے تھے کئی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا وہ یہ کہ ایک سبھی کی عبادت پڑی گئی مولانا نے اس کا مطلب بیان کیا درمیان میں ایک سطر چھوڑ دی اس کا مطلب نہیں بیان کیا اب وہ طالب علم جو پڑھ رہا ہے عبادت وہ تو اگلی عبادت کی تیاری کر رہا ہے وہ مولانا کی تقریر سن ہی نہیں رہا اسے پتہ ہی نہیں کہاں چھوڑ دیا اور کہاں پورا کیا تو وہ جب پوچھتے تھے جب وہ اگلی عبارت پڑھ کر خاموش ہوتا تھا تو مولانا کہتے تھے ہاں مول صاحب اس کا کیا مطلب ہوا وہ جو عبارت چھوٹ گئی تھی اور وہ اس کا مطلب اس کو نہیں آتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ ہے اور وہ بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے تو پھر وہ غصہ ہوتے تھے ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ واقعہ پیش پیشہ کہ ہم عبادت پر اٹھ خاموش ہوئے پہلی عبادت میں انہوں نے ایک سطر چھوڑ دی تھی تو ہم سے کہا کہ ہاں مولوی صاحب اس کا کیا مطلب ہوا تو ہمارے ساتھ کرم یہ ہوا کہ ہمارا ساتھی مولوی رفیق جو ہمارے میدان سے بخاری تک کے ساتھی تھے اور بڑے عالم فادل آدمی تھے انہوں نے انگلی رکھ کے بتا دی یہ عبادت تو انہوں نے انگلی رکھی اور ہم نے آشیا دیکھ لیا اور آشیا دیکھ کر حضرت سے کہا حضرت اس کا مطلب کی خوشی کی کوئی انتہا اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ وہ کبھی یوں بیٹھے کبھی یوں بیٹھے وہ کہیں کہ آپ نے دیکھا ان کو آشیا دیکھنے کی کتنی مہارت انہوں نے تو اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے تھے کئی مرتبہ ایسا ہو کہ عبادت پڑھتے پڑھتے ہمیں کہا ٹھہر جائیے ہم ٹھہر گئے تو فرمایا آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح پڑھا انہوں نے اس طرح پڑھا یہی صحیح ہے لوگ اس کو غلط پڑھا کرتے ہیں یہ میرے علاوہ کسی طالب علم کے ساتھ حضرت نے یہ کبھی نہیں کہا تو ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ بہت تھیں انہوں نے فرمایا کہ یہ فسنا معاشیتا امر وجوب کے لیے ہے کہ جب آپ کے پاس حیا نہ رہے تو پھر آپ حرکتیں کریں ضرور ایسی حرکتیں جو عقل کے خلاف ہوں ایسی حرکتیں جو شرافت کے خلاف یہ سنانا مقصود تھا نبوت اولا کے کلام کے کی باقیات میں سے یہ جملہ نقل کیا اور پھر فرمایا کہ فسنا امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے اور وجوب کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جب حیا نہیں ہے تو آپ کریں پھر کچھ جو جو کریں کم ہے جتنی آپ نالائقی کریں کم ہے جتنا آپ فسق و فجور کو ارتکاب کا ارتکاب کریں کم ہے یہ انہوں نے فرمایا لیکن علماء نے یہ تو لطیفہ تھا علماء نے یہ فرمایا کہ یہ فسنا انشاء معنی میں خبر کے یہ انشاء ہے امر کا سیرا ہے لیکن مراد اس سے خبر ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر حیا نہیں رہے گی تو وہ ایسی حرکتیں کرے گا جو عقل کے خلاف ہیں شرافت کے خلاف ہیں اور فسق و فجور کی تائید میں چلو بھائی باب فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روحي الحرمي بن عمالة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإن وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم یہ آیت اور حدیث کیا ہے امیر تو ان اوقات الناس یشہدو اللہ الا اللہ وار محمد رسول اللہ یہ توبہ کی تفسیر ہے انہیں یعنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی شرک سے توبہ کرے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے ایک بات آت میں تابو ہے حدیث میں شدو اللہ الہ الا اللہ وارن محمد رسول اللہ ہے تو یہ حدیث جو ہے آیت کی تفسیر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ سے مراد شرک سے توبہ ہے اور کفر سے توبہ ہے اور شرک اور کفر سے توبہ کرنے والا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیا کرتا ہے اس کے بعد آیت میں ہے فخلو الحمد فخلو سبھی رحم آیت میں ہے اور حدیث کے اندر اس کی تشریح آئی ہے و منی دبا کہ جب وہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں گے کفر سے توبہ کر لیں گے اور اقامت سلاد کریں گے اور اتا زکات کریں گے تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو خلو سبھی رہوم کیا مطلب کہ پھر ان کے دماغ اور اموال معصوم محفوظ قرار دیے جائیں گے تو تخلیق سبیل کی تفسیر اسم و منی ہوں و اموال ہوں سکی سمجھ میں گیا آیت کے اندر ایک لفظ تابو حدیث کے اندر اس کی تفسیر ہے توبہ نشق والکفر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی یہ عنوان ہے اس توبہ کا آیت کے اندر خلو سبھی لہم ہے تو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے اسم و منی دماحم و مالحم کے ساتھ کہ تخلیق سبیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم الدم ہوں گے وہ معصوم المال ہوں گے تم ان کے ساتھ تعرض نہیں کرو گے ان کے ساتھ تم زیادتی نہیں کرو گے اللہ بحق الاسلام اللہ بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ